حضرت بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ وہ عورت حاملہ تھی تو شوہر نے اس کے حمل کا انکار کیا چنانچہ لڑکے کو ماں کی نسبت سے پکارا جاتا تھا اور پھر وراثت میں بھی یہی طریقہ چل پڑا کہ بچہ اپنی ماں کا وارث بنتا اور ماں اپنے بچے کی وارث بنتی جتنا کہ اللہ عز و جل نے اس کا حصہ مقرر کیا ہے سننے ابو تاد حدیث نمبر دو ہزار دو سو باون